حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازوں میں بوجھل اور باوزن ہوں گے وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں سبحان اللہ وب بحمدہی سبحان اللہ العظیم صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو تریسٹھ